لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جیسا کہ ہم سبھی حضرات جانتے ہیں گزشتہ اقبال ہم نے بلوغ المرام سے روزے کے متعلق چند احادیث چند احادیث پڑھی تھی الحمد للہ اللہ کی توفیق سے چند ایک مسائل ہمارے علم میں آئے اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بقیہ مسائل میں ہمیں حق کی توفیق دے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں یقیناً عمل سے پہلے علم ایسے ہی ضروری ہے جس طرح کے اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا بغیر علم کے اللہ رب العالمین کی عبادت ہم کس طرح کریں گے اور اگر ہمیں یہ علم نہیں ہوگا کہ رب کی عبادت کس طریقے پر کی جائے تو حقیقتا پھر اس عبادت کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی بات آ چکی گمراہی کی دو اہم بنیادیں نمبر ایک خواہشات کی اتباع کرنا اور نمبر دو علم کا نہ ہونا جس کی بنیاد پر شکو میں مبتلا ہونا جس کی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان غیر المقبوب علیہ ملباء اللہ رب العالمین نے جب نیک لوگوں کا راستہ بیان کیا اور دعا ہمیں اس بات کی تبدیلی تھی کہ تم دعا کرو وہاں پر اللہ رب العالمین نے تین قسم کے لوگوں کو بتایا ایک وہ جن پر اللہ کا انعام ہوا اور دوسرے وہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا تیسرے وہ جو گمراہ ہوئے غضب اس پر نازل ہوتا ہے جو علم آنے کے بعد بھی اس کے خلاف کرتا ہے اور گمراہ وہ ہوتے ہیں جو لا علمی کی بنیاد پر کوئی کام کرتے ہیں تو راستے بھٹک جاتے ہیں اس لیے علم بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بغیر علم کے عمل اللہ رب العالمین کیا مقبول نہیں ہے خاص کر وہ علم یا اس چیز کا علم جس کو آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کو لازماً یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کے اندر کون سی چیزیں ہیں جو ان کے جو اس کے ارکان ہوتے ہیں اسی طرح وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے اب ایک آدمی ایک عمل کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کو معلوم نہیں ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے کرنے سے عمل برباد ہو جاتا ہے قبول نہیں ہوتا ہے وہ اس کو کرے گا عمل خراب ہے اس کو نہیں معلوم ہے کون سی چیزیں جو بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں وہ اس کو نہیں کر رہا ہے عمل برباد ایسے ہی روزہ کے اندر بھی ہے تو الحمدللہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے چند ایک بنیادی باتیں سنی اور انشاءاللہ اللہ اللہ کے فضل سے آج چند ایک بنیادی باتوں کا علم ہمیں ملے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ایک دن ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے باہر سے مسجد سے کہیں سے بھی کر آئے فقال حل عندکم تم پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے یعنی کھانے کے لیے قلنا لا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے کہا کہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال فإني إذا صائم کہا تب تو میں روزے سے ہوں ثم اتانا يوم آخر پھر دوسرے دن آئے فقل فقلنا تو ہم نے کہا کہ اودی لنا حی ایک کھانا ہے حی کہا ہم کو وہ کھانا ہدیہ کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغینی دکھاؤ کیا ہے فلاقز اکبر اما صبح صبح میں نے آج روزہ رکھنے کا ارادہ کیا تھا اور میں صبح سے روزہ رکھے ہوا تھا فقد آپ نے لیا اس کو کھایا اس کی ایک دوسری اور حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے کچھ دیر کے بعد یعنی اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ دو واقعہ الگ الگ دن کا نہیں تھا لیکن دونوں واقعہ ایک ہی دن کا تھا جبکہ اس حدیث میں یہ ظاہر ہے اور واضح ہے کہ واقعہ تو الگ الگ دن کا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے ہم نمبر ایک یہ دیکھیں گے کہ دونوں حدیثوں میں جمع کی صورت ہو سکتی ہے نہیں ہم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بائے اور اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن آئے اگر بہت سے بہت جمع کی صورت ہو سکتی ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن آئے لیکن اس وقت سے بعد میں آئے کچھ وقت مؤخر کر کے آئے اور اگر جمع کی یہ صورت ممکن نہیں ہوگی تو یہ کہا جائے گا کہ یہ حدیث اس حدیث پر مقدم ہے اس لیے کہ یہ حدیث صحیح مسلم کیا وہ حدیث دوسری جگہ کی بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو واقعہ ہوا ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوچھا کہ کچھ ہے کہ نہیں کہا نہیں ہے تو کہا میں روزے سے دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ آج کچھ ہدیہ کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور کھا لیا اس حدیث سے کئی ایک فوائد کئی ایک مسائل سامنے آئے نمبر ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں یہ نہیں کہتے تھے کہ ابھی تو میں نے کبھی تم کو کچھ لا کے دیا تھا اتنا جلدی ختم کر دیا تم مہینے میں اتنا خرچ کرتی ہو گھر میں کبھی کچھ ہوتا نہیں ہے جب میں طلب کروں تب کچھ نہیں ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ نہیں کہا سنے کچھ نہیں ہے کہاں میں روزے سے ہوں انسان کو اپنے گھر میں اخلاق کچھ اخلاقی کا اس سے زیادہ مظاہرہ کرنا چاہیے جو باہر دکان میں اپنے گاہکوں کے ساتھ کرتا ہے وہاں اس کو دنیا جیتنی ہوتی ہے اور یہاں اس کے بچے اور اس کے گھر والوں کی خوشی کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کے یہاں جنت کو جیتے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خری رکوم سننے کا بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور میں اپنے گھر والے کے لیے سب سے بہتر ہوں مطلب انسان کے اچھا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ گھر میں بہتر رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کو اس حدیث میں سمیٹ کر صرف اور صرف ایک جگہ پر رکھ دیا گھر میں خیر ہونا بہتر ہونا اس کا مطلب ہے اگر کوئی شخص گھر میں اپنے اخلاق کو اچھا نہیں رکھتا ہے حقیقت میں اس شخص کا دل اندر سے خراب ہے اس لیے کہ باہر انسان کو بہت ساری ضروریات آزاد پریشانیاں وجوہات ہو سکتے ہیں جن کی بنیاد پہ وہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے گھر میں اللہ رب العالمین نے اس کو ایک حاکم کی حیثیت سے رکھا ہے تب پتہ چلتا ہے جب ایک آدمی گھر میں آتا ہے کہ آدمی حقیقت میں کیا ہے جس طرح کوئی آدمی گاڑی میں بیٹھا ہو اب کوئی رکشا چلا رہا ہے غلطی نہیں ہے رکشے والے کی لیکن اپنا شیشہ کھول کے آپ دس گاڑیاں دے گا تو خوش اخلاقی وہاں پر سمجھ میں آتی ہے جہاں پر کوئی آپ کے ماتحتی میں ہو آپ سے چھوٹا ہو پھر آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں یہ خوش اخلاقی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی دیکھیں اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اس حدیث کو جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا مقصد یہ تھا کہ ہماری تربیت ہو ہم جو گھر میں آگ بگولا ہوئے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے شوروں پہ کھڑے ہوں ہماری تربیت کا یہ سب ذریعہ ہے ہمیں چاہیے کبھی سے چاہیے دوسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کچھ ہے کہ نہیں کھانے کے لیے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نہیں کھاتے تھے اور نہیں روق دکھاتے تھے خوب کھائے ہر وقت پیٹ بھرا رہے بلکہ اتنا کھاتے تھے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پھر سکے جس سے آسودگی ہو جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کھانا طلب کر رہے ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے بھوک کی شدت کافی بڑی ہوئی تھی بلا وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے نہیں تھے تو کھانا طلب کرنا تو بہت دور کی بات ہے اب ایک آدمی غور کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی شدت ہے پھر کہا کچھ نہیں ہے یہ نہیں کہا چلو پانی لا کے دے دو کہا چلو آج میں روزے سے پھر ہم میں سے وہ بھائی جن کو ذرا سا سر میں درد ہوتا ہے یا کچھ اور چھوٹی سی پریشانی ہوتی ہے تو آتے ہیں مولوی صاحب کے پاس فتوا پوچھنے کے لیے کہ آج میں روزہ توڑ دوں یا کچھ لوگ روزہ توڑ لیتے ہیں اور بعد میں آ کے کہتے ہیں کہ اصل میرے سر میں بہت درد ہو رہا تھا آج اللہ رب العالمین نے فرمایا الاخر تمہارے لیے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اس حسنہ کیوں اللہ رب العالمین اس سے ملتے ہیں اور آخرت اس سے ملتی ہے تو میرے بھائی اپنی خواہشات کو روکے رکھنا خواہشات پہ عمل نہ کرنا اللہ کے لیے اسی کا نام تو ایمان ہے جنت یہی ہے بہرحال دوسرا فائدہ اس حدیث سے کہ اگر روزہ فرض نہ ہو تیسرے نمبر کا پکڑ ادھر نہیں دوسرا فائدہ اس حدیث کا یہ ہے کہ اگر روزہ فرض نہ ہو نفل ہو سنت ہو تو انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ دن میں فجر کے بعد نیت کر سکتا ہے فجر کے بعد اگر چاہے تو نیت کر سکتا ہے کس روزے کی جو فرض نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے یہ سن لیا کہ اگر روزہ فرض ہو تو کب نیت کرنی ہے رات میں فجر سے پہلے تو لازم ہے کہ اگر روزہ فرض ہو تو فجر سے پہلے نیت کریں گے لیکن اگر سنت کیا ہے لوگ تو اس حدیث کے مطابق ہم روزہ اس کی نیت فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی روزہ رکھ رہا ہے نقلی روزہ ہے دن میں کسی وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا کوئی حرج نہیں ہے گناہ کا کام نہیں ہے لیکن کیا اس روزے کے توڑنے کی وجہ سے اور رکھنے کی وجہ سے کیا اس کو پھر لازم آئے گا کہ وہ دوسرا روزہ رکھے اس کی جگہ پر بعض حضرات ایسا کہتے ہیں اور ان کی دلیل بعض احادیث میں ہے ابو داؤد کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات ازواج متحرات کے پاس آئے پوچھا تو ان لوگوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے خبر دیا کہ آج ہم لوگ روزے سے تھے لیکن روزہ توڑ دیا کسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا علیکما کوئی حرج نہیں سوما مکان یومن دوسرے دن اس کا بدلاؤ ایک روزہ رکھ لینا ابو داود کی حدیث ہے اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ اگر نقلی روزہ ہے اور پھر توڑ دیا تو اس کی جگہ پر ایک روزہ رکھے گا اس ان کی دلیل یہ تھی اور ہمارا ماننا ہے کہ جب حدیث صحیح صنعت کے ساتھ صحیح صنعت کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو تو پھر اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے کیوں کیونکہ شک ہو گیا کہ یہ جو اس حدیث میں جو بیان ہے جو مسئلہ ہے جو حکم شریح ہے اس میں شک ہو گیا کہ یہ شریح حکم ہے یا نہیں ہے اور شریعت کا جو بھی حکم ہے وہ یقینی طور پر ایمان رکھنا اس پر کہ یقینی طور پر یہ سری حکم ہے واجب شک نہیں کرنا ہے شک نہیں کرنا اس پر یقینی طور پر یہ ایمان رکھنا ہے کہ یہ سری حکم ہے اگر سری حکم ہے تو اور اس حدیث کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ جو کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہمیں استعمال ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے شریعت کا حکم ہو ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو اور شریعت کا حکم شک والا نہیں ہوتا اس لیے ضعیف حدیث پہ عمل جائز نہیں ہے ایک وجہ ہے اور بھی دوسری وجوہات ہیں لیکن اس میں سے ایک وجہ اس ضعیف حدیث کے مقابلے میں کئی ایک صحیح احادیث ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حدیث ہے متفق امیر جو آدمی نفسی روزہ رکھ رہا ہے وہ اپنے نفس کا خود مالک ہے کہا انشا فام اگر چاہے تو روزہ پورا کر لے وہ انشا افام اور اگر چاہے تو روزہ توڑ دے مرضی ہے اس کی اور حدیث صحیح ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نفلی روزہ رکھ رہا ہے تو اس کو حق ہے وہ روزہ توڑ سکتا ہے لیکن کیا اس کی جگہ روزہ رکھنا واجب ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض صحابی سے مروی ہے جب ان کے متعلق یا انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایسا ایسا کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب صرف روزہ توڑ دو مکان ہو ان پھر اس کی جگہ اگر تم چاہو تو ایک دن روزہ تو اس سے پہلے تو ہم نے حدیث سنا کہ جو نقلی روزہ رکھ رہا ہے وہ خود کا حاکم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار وہاں پر روزہ رکھنے والے کو دیا اگر چاہو تو روزہ رکھو تو اگر کوئی شخص پورا کر رہا ہے تو بہتر ہے لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو گناہ نہیں ہوگا جیسے کسی شخص کی سنت چھوٹ گئی نہیں پڑھ سکا کیا اس کو پورا کر سکتا ہے ہاں کر سکتا ہے اچھا کام کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا ہے چھوٹی ہوئی سنتوں کو پتا کی ہے اس کی کیا واجب ہے وہ اس کو پورا کرے نہیں واجب نہیں گناہ نہیں ہوگا اگر اس نے چھوڑ دیا تو خلاصہ کلام یہ کہ فرض روزہ اگر ہم رکھنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے کیا ضروری ہے فجر سے پہلے نیت کی جائے اور اگر نفل ہے یا سنت ہے تو اس کی نیت دن میں بھی کر سکتے ہیں فجر کے بعد تیسرا فائدہ ہدیہ اور تحفہ قبول کرنا چاہیے بعض حضرات ہیں اگر ان کو ہدیہ کیجیے ہدیہ دیجیے تو پھر اس کے بعد وہ دل میں سوچتے ہیں یا پھر گھر میں جا کر کہتے ہیں کہ تحفہ بھی کیا تو اتنا سستا اتنا بیکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی کھانا تحفہ کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے آپ نے اس کو قبول کیا اخلاق دیکھیے تحفہ دینے والا ظاہر سی ہے جو افتتاح ہے وہ اس نے دیا ہے اپنی خوشی سے دیا ہے محبت میں آپ کی دے رہا ہے اور آپ ہے کہ آپ اس کی محبت کو اس طرح سے پیسوں پر توڑ لیں تو اخلاق سیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کس طرح سے انہوں نے کھانے جیسی چیز کو حدیت قبول کیا اسی طرح اس حدیث میں ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ ایک انسان یا کوئی بھی اگر چاہے تو اپنے نیک عمل کے بارے میں کسی کو خبر دے سکتا ہے لیکن اس کے حالات ہم لوگ سن لیں کیونکہ کبھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی خبر دے رہا ہے اپنے عمل کے بارے میں مثال کے طور پہ کوئی شخص آیا اور کہہ رہا ہے کہ بھائی آج میں چار بجے ہی اٹھ گیا تھا پانچ بجے جماعت اگر ہو رہی ہے تو بھائی آج میں چار بجے ہی اٹھ گیا تھا کیوں بھائی اتنا پہلے کیوں اٹھے تھا سر سحری کر دی اور دل میں کیا ہے تاکہ لوگوں کو سنائے کہ میں روزے سے یہ ریاکاری ہے عمل برباد ہوتا ہے اگر ایسی بات ہے تو خبر دینا جائز نہیں اور اگر ایسا ہے کہ ہم خبر دے رہے ہیں اور ہم کو لگتا ہے کہ ہمارے دل میں نہیں آئے گا اور دوسرا آدمی سامنے والا آدمی اس بات کو سن کر وہ بھی آئندہ سے روزہ رکھے گا نیک عمل کرے گا تب پھر صحیح ہے کر سکتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر دینا وہ اسی بات سے کیونکہ کوئی بھی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں شک کر ہی نہیں سکتا کہ آپ کے دل میں رعایت اسی طرح کبھی کبھی آدمی اگر چاہے تو دو دن لگاتار روزہ رکھتا ہے تین دن لگاتار روزہ رکھ سکتا ہے لیکن کنٹینیو اس کو بہت نہ کرے کنٹینیو مہینے بھر کا روزہ رکھ رہے نفلی مناسب نہیں ہے اس کی بات آگے آئی دو تین دن چار دن اگر ہوا بہت سے بہت رکھتے لیکن کنٹینیو بہت زیادہ نہیں ہے ان شاء اللہ اس کی بات آگے آئیں گے بہرحال خلاصے کلام جو حدیث کے اندر ہوا وہ یہ کہ فرض روزہ اگر ہو تو نیت فجر سے پہلے کرے اور اگر نفل نفل ہو تو رات میں کرنا بہتر ہے اگر کوئی چاہے تو فجر کے بعد بھی کر سکتا ہے خلاصہ یہ دوسری حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الناس ما عجل الفطر حدیث کو نقل کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث یقیناً صحیح ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے لوگ ہمیشہ خیر میں رہیں گے بھلائی میں رہیں گے کب تک جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں ایک دوسری حدیث علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی کے ساتھ بیان کی کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حدیث قدسی کے طور پر احب عبادی عبا کی فرم میرے نزدیک میرے بندوں میں سب سے محبوب وہ ہے جو سب سے جلدی روزہ کھولتا ہے حدیث امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسرت میں نقل کی ہے اور حدیث کی صنعت ضعیف ہے اس لیے اس حدیث پر بات نہیں ہوگی بات پہلی والی حدیث پر ہوگی کہ لوگ تب تک خیر و بھلائی میں ہوں گے جب تک اقتصاد میں جلدی کریں اب بعض لوگ ہیں اور میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں صحیح واقعہ ہے ہمارے یہاں دو کشمیر ہیں ایک مقبوضہ کشمیر ہے ایک ہمارا جو ہندوستان میں کشمیر ہے واقعہ مقبوضہ کشمیر کا ہے بعض ہمارے بھائیوں نے مدینے میں خبر دی کہا کچھ لڑکے غور کیجیے گا کسی پر تنقید نہیں ہے کچھ لڑکے نئے نئے اہل حدیث ہوئے اب ان لوگوں نے حدیث پڑھی آئی اداروں اداروں چاند دیکھ کر روزہ رکھو چاند دیکھ کر افطار کرو اب انہوں نے اصل کے وقت چاند دیکھا اب سب کو کہنے لگے کہ چاند نکل گیا ہے اور اب روزہ کھولنا واجب ہے حتیٰ کے مسجد سے اعلان کر دیا اور تمام لوگوں کا روزہ کھلوا دیا وہاں بوڑھے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ سات سال کی عمر گزار چکے ہیں آج تک کبھی نہیں دیکھا اصل میں روزہ کھولتے ہوئے کہاں نہیں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاند دیکھ کر افطار کر لو تو چاند دیکھ کر سب کو افطار کروایا تھا بہرحال حدیث کے معانی سے بھی مسائل کا استدلال گمراہی اور جہالت میں لے جاتا ہے لازم ہے کہ حدیث کو علماء کے پاس بیٹھ کر سمجھیے بسا اوقات آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا یہی معنی ٹھیک ہے لیکن جب آپ عالم کے پاس جاتے ہیں تو پھر آپ کو دلائل کے ذریعے بتاتے ہیں کہ معنی اس کا کیا ہے اس کی دوسری مثال لیجیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ قانقین اللہ کے لیے بعض قول کے مطابق لمبا قیام کرو بعض قول کے مطابق خوشبو کے ساتھ کھڑے ہو تو یہاں پر قانقین کا مطلب لمبا قیام کرنا اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا فالصالحات قانتات پہلے آیت میں ہم نے قانتین کا کیا معنی کیا لمبا قیام کرنا اور اس میں فائل ہے صرف میل اور فیمیل کا فرق ہے یعنی سیگا جو ہے جیسے ہم ہی اور سی یوز کرتے ہیں اسی طرح سے اس میں فرق ہے تین میں اور میں پہلی جگہ مانا ہوا لمبا قیام کرنا دوسری جگہ مانا ہوا شوہروں کی احساس کرنے والی کیوں ایسا ہو گیا اس کا مطلب ہے اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی کہ قرآن صرف عربک گرامر سیکھ کے قرآن سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے لازم ہے کہ قرآن اور حدیث کو صحابہ کی شرط کے مطابق اور ان کی سمجھ کے مطابق سمجھا جائے نہیں تو گمراہی مقدس لکھی ہوئی ہے میرے بھائیوں واقعہ اس لیے میں نے بیان کیا تھا کہ حدیث سے ریلیٹڈ تھا کہ جلدی کرنے میں اتنا جلدی نہ کر دے کہ حدیث کے مخالف ہو تو جلدی کا یہ مطلب کوئی نہ سمجھ لے کہ دس بجے ہم اٹھ کے روزہ کھول لے اللہ رب العالمین تو ہم کو اپنے محبوب بندوں میں اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ پھر یہ تو بہت بھلائی کا کام ہے یہ مطلب نہیں ہے مطلب کیا ہے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا اکبر اللہ ہونا جب رات ادھر سے آ جائے وہ اکبر نہا منہا ہونا اور جب دن ادھر سے ختم ہو جائے کہا وہ غریب شم سورج ڈوب جائے فقد اصف آئے تو روزہ دار روزہ کھل لے گا مطلب سورج کے ڈوبنے کے بعد روزہ کھولنا ہے تو روزہ کھولنے کا وقت کب سے شروع ہوگا سورج کے ڈوبنے کے بعد سے اب یہ حدیث کہ لوگ تب تک بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں یہ بھلائی کب سے شروع ہوگی سورج ڈوبنے کے بعد سے اب جتنا جلدی کر لیجیے آپ کے علم میں یہ بات آ گئی کہ سورج غروب ہو گیا ہے اس کے بعد علم یقینی کے آنے کے بعد احتیاط کرنا سنت کی خلاف ورزی شک نہیں علم یقین حدیث میں کئی ایک فوائد ہے نمبر ایک لازم ہے آدمی یہ معلوم کر لے کہ سورج غروب ہو گیا ہے ڈوب گیا ہے شک کی وجہ سے اگر اس کو یہ معلوم یہ لگے کہ ہو سکتا ہے کہ غروب ہو گیا شک ہے جائز نہیں ہے کہ وہ روزہ کھولے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھولنے کی بات سورج کے غروب ہونے پر کی ہے اس کا مطلب ہے سورج کا غروب ہونا لازم ہے کہ علم ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا کیا اگر یقین کامل نہیں تو غالب یقین یعنی ایک آدمی ہے اس کو مکمل طور سے یقین نہیں ہے دیکھا نہیں ہے اس نے لیکن ninety percent ninety five percent اس کو یقین ہے کہ سورج ڈوب گیا پانچ پرسینٹ اس کو شک ہے کیا ایسا آدمی روزہ کھول سکتا ہے ہو سکتا ہے دلیل اسما بن سے ابھی بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسے دن میں جس دن بادل لگا ہوا تھا رمضان کا مہینہ تھا بادل لگا ہوا تھا کہاں ہم لوگوں نے افطار کر لیا روزہ کھول دیا رمضان کا مہینہ ہے اب بادل لگا ہوا ہے افطار کر لیا سلادیشم پھر سورج شروع ہوا اور یہ کہیں بھی نہیں منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ روزہ رکھنے کا حکم دیا اور اگر ایسا ہوتا تو لازمن منقول ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہوتا تو اگر ایسا ہے کہ یقین کامل یا یقین غالب کی بنیاد پر افطار کیا گیا ہو تو جائز ہے وہاں پر تو چار سورتیں ہوئی نمبر ایک ایک آدمی کو علم ہو کہ ابھی سورج نہیں ڈوبا ہے روزہ نہیں کھول سکتے ایک آدمی کو شک ہے غروب ہونے میں ففٹی ففٹی یا فورٹی سکسٹی نہیں کھول سکتے روزہ ایک آدمی کو پانچ پرسینٹ شک ہے یا تھوڑا سا شک ہے اور غالب یقین ہے کہ آپ ڈوبنے کا وقت ڈوب گیا ہوگا روزہ کھول سکتا ہے اور وہ آدمی جس کو کام یقین ہے ڈوبتے ہوئے دیکھ لیا تو اس کے لیے تو جائز ہی اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اعمال ایسے ہیں جو بات سے افضل ہوتے ہیں کیوں کیونکہ تاخیر سے روزہ کھولنا اور جلدی روزہ کھولنا دونوں برابر نہیں ہو سکتے وہ روزہ دار جس نے پہلے روزہ کھولا یعنی سورج غروب ہونے کے فوراً بعد اور وہ جس نے پانچ منٹ انتظار کیا دونوں کا ثواب برابر نہیں جس نے غروب کی خبر سن کر فوراً مطلب کھولا اس کا ثواب زیادہ ہے اور جس نے بعد میں کھولا احتیاط کرتے اس کا ثواب کم کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الناس بخیر خیر کی دلیل ہے اس کا مطلب جو شخص خیر ہوگا اس کا عمل بھی خیر ہوگا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو داؤد کی حدیث ہے اور اس حدیث کے ذریعے چونکہ میں ایک اہم فائدہ بتانا چاہتا ہوں اس لیے اس حدیث کو بیان کر رہا ہوں ابو داؤد کی حدیث ہے حدیث صحیح ہے لا يزال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون دین ہمیشہ غالب رہے گا اس میں نہیں آ رہی یہ حدیث میں نے خود سے دیکھ کے لکھی ہے اگر آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لکھا جائے لکھ دیا جا سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین ہمیشہ غالب رہے گا کب تک جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے سورج غروب کا علم ہوا فوراً انتار کیا ایسا کرنا دین کو غلبہ پہنچانے میں بدل کرنے کا معاملہ ہوگا جو لوگ ایسا کرتے ہیں حقیقت وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دین غالب ہوتے دین پر تو میں کہتا ہوں ان بھائیوں سے جنہوں نے ہم اہل حدیثوں کے فوراً افطار کرنے پر اعتراض کیا ہوا ہے میں کہتا ہوں بھائیوں یقیناً ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارے دین کو اگر کسی ایک عمل کے ذریعے غلبہ نصیب ہونا ہو یا ہو رہا ہو ہم وہ کام نہ کریں کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا پھر تم کیوں کسی بھائی کو وہ کام کرنے سے روک رہے ہو جس کے ذریعے دین کا غلبہ ہونا ہو کیوں اور تم بھی یہی چاہتے ہو کہ ہمارا دین پوری دنیا میں غالب ہو آؤ ہمارا ساتھ دو جیسے ہی سورج گرو کو افطار کر لو اور یقیناً ہر وہ شخص جو اس دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرے گا اللہ رب العالمین اس کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اس کو غالب رکھے گا اور ہر وہ شخص جو اس دین کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے یا وہ لوگ جو اس دین کو پھیلانے آگے بڑھانے غلبہ دلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کے خلاف بولتا ہے سن لے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دنیا میں ذلیل کرے گا کیونکہ ایسے لوگوں نے دین کو نیچا کرنے کی کوشش کی تو یا تو ہمارا ساتھ دے کر عزت کی زندگی جیو اور آخرت میں سرخرو بنو یا آگے ٹکڑا آ رہا ہے سن لو اور اپنا فیصلہ خود کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود اور نسارا یو اخیرون اس لیے کہ یہود و نسارا تاخیر کرتے یقیناً اس میں اتنی تاخیر جتنی تاخیر سے لگتا ہے کہ یہ تاخیر ہے اس تاخیر سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ آدمی یہود و نسارا کی سیوا کرنے والا ہے میں نے کیا کہا ہے کتنی تاخیر لوگ جس کو تاخیر سمجھتے ہیں اب کہیں دو سے تین منٹ کی تاخیر ہوتی ہے تو وہ تاخیر نہیں ہوتی یہ جائے کہ ہم ان کو بھی یہی تبدیل کرتے ہیں کہ جب یقین ہو جائے یقین غالب بھی کہ سورج ڈوب گیا ہے تو افطار کر لیں لیکن اس کے باوجود ہم اس حدیث کو سن کر جا کر فتوا لگا دیں کہ اب کھلا آدمی تین سے چار منٹ تعلیم کرتا وہ آدمی یہود و نصارہ میں سے یا اس کی اس کے اندر یہود و نصارہ جسے پتہ اگر ایک قاعدہ سن لے فکس کا ایک قاعدہ ہے کوئی لفظ آئے اور اسلام نے یعنی شریعت نے اس لفظ کی تاریخ نہیں بیان کی ہو قید نہیں بیان کیا گیا ہو مطلب نہیں بیان کیا گیا اور نہیں عربی زبان میں اس لفظ کا خاص مطلب اس کی خاص قید بیان کی گئی ہو تو ان پہ عام میں عام لوگ اس لفظ سے کیا مراد لیتے ہیں کیا قید اس میں لگاتے ہیں کیا کنڈیشن لگاتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا اب ہم لوگوں کے درمیان آئے بھائی ہمارے یہاں نماز دس منٹ پہ پڑھی جاتی ہے ایک آدمی آیا اس نے پندرہ منٹ کی نماز پڑھائی بہت تاخیر کی یا تاخیر کی اس نے متوسط نماز ہے کون کہے گا کہ اس نے تاخیر سے نماز پڑھائی ہے یا نماز میں تاخیر کی ہے کوئی نہیں کہتا ہے مطلب یہ کہ پانچ منٹ کی تاخیر کو ہم لوگ تاخیر نہیں سمجھتے تو عام لوگوں سے پوچھیں دریافت کریں ان پہ عام میں ہم خود بھی رہتے ہیں لوگوں کے درمیان ہم سمجھیں پانچ منٹ کی تاخیر تاخیر نہیں کہلاتی اسی لیے کسی پر فتوا لگانے سے گریز کریں ہاں تاخیر کس کو کہتے ہیں بعض لوگوں نے افطار تب کرنا ہے جب اندھیرا کھا جائے یا دس منٹ اور پندرہ منٹ کی تاخیر کر رہے ہیں یہ تاخیر اس حدیث کے اندر آئی لہود اور نسارا یو آخر ہوں تو عرف عام کے ذریعے ہم اس تاخیر کو سمجھیں گے اس کے باوجود میں ایک بار پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وہ بھائی جو جاننے کے باوجود بھی چار پانچ منٹ تاخیر کرتے ہیں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر یقین غالب ہو جائے تو افطار کر لیں کیوں کیونکہ دین کے غلبے کا سبب جلدی افطار کرنا ہے جب سورج گھوم ہو جائے تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس بلائی کو پائیں بہرحال افطار فوراً کرنا جمہور صحابہ کا معاملہ ہے جمہور صحابہ کا مسلک ہے ایک آدھ صحابی ایسے ہیں جو تاخیر کرتے تھوڑی سی تھوڑی سی تاخیر بالکل تھوڑی احتیاط کرتے تھے کہتے ہیں کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے افطار کب کیا جب سورج غروب ہو گیا سورج ہوتا ہے نا سورج کی جو ذات ہوتی ہے جیسے ہی غروب ہوا انہوں نے فوراً افطار کر لیا اور جب آپ گاؤں دیہات میں ہوں گے تو دیکھیں گے کہ وہاں سے نظارہ سمجھ میں آتا ہے دکھتا ہے سورج غروب ہونے کا اور جیسے ہی غروب ہوتا ہے آدمی سمجھ جاتا ہے سورج غروب ہو گیا تو اگر کوئی شخص ایسے اس نے دیکھ لیا کہ سورج غروب ہو گیا ہے پھر اس کے بعد اس کو فوراً افطار کر لینا چاہیے امر ابن محمود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی افطار کرنے میں سب سے زیادہ تیز ہوتے تھے یعنی سب سے زیادہ جلدی افطار کرتے تھے اور شہری کرنے میں سب سے زیادہ تاخیر کرتے تھے مطلب افطار جلدی کرنا اور شہری تاخیر سے کرنا یہی سنت ہے ہمارے یہاں کا الٹا ہوتا ہے افطار میں روک دیتے ہیں اور شہری میں آدھا گھنٹہ پہلے روک دیتے ہیں مناسب نہیں ہے کیونکہ وجہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کرنے کو ایک ظاہر چیز پر اس کو موقف کیا کہا جب سورج غروب ہو جائے سورج کا غروب ہونا کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے وہ غروب ہوگا پتہ چل جاتا ہے اب سورج غروب ہو گیا ہمیں علم ہو گیا ہم کو فوراً افطار کر لینا ہے اذان ہونی اس کے لیے ضروری نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب مغرب کی اذان دے دی جائے تب افطار کر لو یہ کہہ سکتے تھے اگر افطار مغرب کی اذان سے ہی کرنی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر مغرب کی آزان ہو جائے تب افطار کرو لیکن یہ نہیں کہا سورج غروب ہو تب افطار کرو اس کا مطلب ہے افطار کے لیے مغرب کی آزان ضروری نہیں ہے سورج کا غروب ہونا ضروری ہے اب کہیں ایک ہی مسجد ہے مثال لے لیجیے اور کوئی بھائی ہے غلطی ہو گئی غروب ہونے سے پہلے ہی اذان دے دیا کوئی آدمی بیٹھا ہوا دیکھ رہا سورج ابھی غروب نہیں ہوا ہے مغرب کی اذان ہو گئی اب جن لوگ کہتے ہیں کہ مغرب کی اذان سے افطار کرنا ہے تو پھر تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی افطار کر لیں لیکن یہ جائز نہیں ہوگا تو اسی لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کرنے کو سورج کے غروب ہونے پر موقف کیا ہے تو جب جیسے ہی سورج غروب ہو جائے افطار کر لیں اذان ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے اور شہری میں کیا ہے شہری میں اذان کا ہونا ہے کیوں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کھاؤ پیو یہاں تک کہ ابن ام مختوم اذان دے مطلب شہری تب ختم ہوگی جب اذان ہوگی اس لیے صبح کے وقت کا خاتمہ اذان کے ذریعے کروایا جاتا ہے لیکن ہاں اگر کوئی شخص کہیں ایسی جگہ ہے جہاں اذان نہیں ہو لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ اب وقت ختم ہو رہا ہے علامات ہیں تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ نہیں جب آزان ہوگی تبھی ہم رکیں گے بلکہ علامت بھی اگر ظاہر ہو گئی تب بھی شہری سے رک جانا تو میرے بھائیو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سورج ڈوبنے کے بعد افطار جلدی کرنا یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسی میں ہماری بڑائی ہے اور اسی کے ذریعے اس امت کا غلبہ ہے اس دین کو غلبہ نصیب ہوگا اس کے بعد کیا حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن في السحور برکہ سحری کرو اس لیے کہ سحری کرنے میں برکت ہے حدیث کو نقل کیا ہے امام بخاری اور امام مسلم رحمہ محمد اللہ نے سحری کہتے ہیں آخری رات میں کچھ کھانا رات کے آخری حصے میں کچھ کھانے کو کیا کہتے ہیں سحری کہتے ہیں برکا کس چیز کو کہتے ہیں پا کے اوپر زبر را کے اوپر زبر برکا کس چیز کو کہتے ہیں برکا کہتے ہیں خیر اور بھلائیوں کی کثرت اور وہ ہمیشہ رہے اس کو کہتے ہیں برکت جو ہم لوگ برکت برکت کہتے ہیں عربی میں برکت آتا ہے تو برکت کس چیز کو کہتے ہیں خیر اور بھلائی خوب ہو اور ہمیشہ رہے اس کو کیسے پڑتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کرو اس لیے کہ شہری کرنے میں برکت ہے برکت کیا ہے شہری کرنے میں کیسی برکت ہے میں انشاءاللہ کچھ باتیں کہہ کر امید ہے کہ باتوں کو ختم کروں گا کیونکہ میں بہت تھکا ہوا ہوں اور اب بھی استطاعت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ بول سکوں اس میں معذرت خواہ نبی اکرم برکت سہری کی کیا مطلب ہے نمبر ایک برکت یہ ہے کہ کوئی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرے یقیناً یہ اس کے لیے بابرکت چیز ہے اس سے بڑی برکت کی چیز اس کے لیے کیا ہوگی کہ وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول پہ عمل کرتا ہے مبارک ذات شخصیت جن کا وجود اس حکومت کے لیے اور اس دنیا کے لیے برکت اور رسمت کا سبب ہے یقیناً ان کے نقش قدم پر چلنا خود کو اور وہ جگہ وہ معاشرہ جہاں خود رہتے ہیں اس میں خیر و برکت لانا اس میں سب سے اہم چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوتی ہے ان کے حکم پر عمل ہوتا ہے اور اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین توفیق دے یہ نصیب کرے کہ ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے والوں میں سے ہو جائے دوسری بات شہری کرنے میں یعنی اگر کوئی آدمی کھا لیتا ہے نفس اور بدن دونوں میں آتی ہے آپ دیکھتے ہیں یہ کوئی مطلب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے ایک آدمی ہے ابھی ہم لوگوں نے اثر سے ایک گھنٹہ بعد تک پانی نہیں کیا پیاس محسوس کر رہے ہوں گے ایک بندہ ہے فجر سے مغرب تک سخت گرمی میں سب کام کرتا ہے باہر نکلتا ہے ہر ایک کام کرتا ہے پسینے میں ہوتا ہے اس کے باوجود پیاس کا وہ عالم نہیں ہوتا جو ہمیشہ ہوتا ہے اس کے دل میں ایک عجیب سی لذت ہوتی ہے ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے اس پیاس کو محسوس کر کے جو اللہ رب العالمین کی راہ میں اس کو رکھتا یعنی اپنے آپ کو وہ تصور کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ابھی کتنی عزت بخشی ہے کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں ذرا سی پیاس کو برداشت کر رہے ہیں مشقت برداشت کر رہے ہیں اور یقیناً اس شخص کا نہیں بہت دشوار کی جائے صبح سے شام تک برداشت کر سکے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ جو مذاہب آج کل روزہ رکھتے ہیں ہمارے یہاں خاص کر کم سے کم پانی ضرور پیجیے تو اسی لیے اس کی عظمت کو سمجھے اس کی اہمیت کو سمجھے اور شہری کی برکت اور فضیلت کو سمجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہری کے بارے میں فرمایا کہ کھجور مومنوں کی شہری ہے مطلب مطلب یہ کہ کھجور کھا کر جو آدمی روزہ رکھتا ہے وہ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو مومنوں کی شہری بتا کر وہ آدمی جو اس سے کرنے روزہ رکھتا ہے اس کی فضیلت بھی اور افضلیت بھی سمجھانی چاہیے اس کا مطلب شہری میں کھجور کھانا دوسرے کھانوں کے بنسبت زیادہ بہتر ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جو آدمی کھجور کھاتا ہے اس کو پیاس کم لگتی ہے اس کو بھوک کا احساس کم ہوتا ہے اس کے بدن کی قوت بڑھ جاتی ہے اسی لیے میں نے پچھلے ہفتے بعض بھائیوں کو بتایا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ولادت ہوتی ہے تو عورت کو کھجور کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے آپ کون سی کھجور رتب کھجور رتب رتب نام ہے کھجور کا جو بالکل سر سادہ ہوتی ہے نرم ہوتی ہے گلی ہوئی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فضول انشاءاللہ مدینے میں آپ دیکھیں گے جب کبھی وہاں افطار کریں گے کہ عام طور سے وہی کھجوریں ہوتی ہیں تو عورت کو جب بچہ پیدا ہو تو اس کے بعد اس کو وہ کھجور کھلانے سے اس کے اندر قوت آتی ہے بہت زیادہ ایسا کیوں کیونکہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو اللہ العالمین نے کیا کہا تھا کہ یہ جو رسب ہے اس کو کھاؤ اور اس کے بعد پانی پیو ابن حسین رحیم اللہ نے اس کو فتح ذیل جلالی اور اسلام میں ذکر کیا اور ایسا کیوں ہے کہ عورت جب ولادت کے بعد اس کو کھجور کھانے کا مشورہ دیا جائے کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت کافی خون نکلتا ہے اور خون کا نکلنا کمزوری کا سبب ہوتا ہے کھجور اس کا کمزوری کو دور کرتا ہے اور یہ تجربہ سے ثابت ہے کبھی انشاءاللہ اس کو آپ تجربہ کر کے دیکھیں گے سب سمجھ میں آئے گا تو اب سمجھ میں آیا ہوگا کہ کھجور مومنوں کی شہری کیوں ہے تیسری بات کہ کھجور شہری میں برکت کیوں ہے یا برکت والی چیز کیسے ہے ایک آدمی جب ہے جب ہے تو اللہ رب حب سے وہ کمی ہوتا ہے طاقتور ہوگا اس کو کمزوری کا احساس کم ہوگا یقیناً وہ شخص جو عبادت میں نصیب ہو چاہے سوبند ہو اس کے مقابلے میں جو سستی سے عبادت کرے یقین پہلا شخص افضل ہے تو اس لیے بھی شہری برکت کی چیز ہے اور سب سے اہم برکت کی چیز یہ ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ شہری ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان جو دونوں کا روزہ اس کے درمیان فرض کرتی ہے سب سے اہم برکت ہے نمبر ایک یہ کہ یہ تو ہماری اس امت کی خاصیت ہوئی اور جو چیز امت کی خاصیت ہوتی ہے وہ چیز برکتوں اور فضیلتوں والی ہوتی ہے جیسے رمضان کا مکمل مہینہ اس امت کی خاصیت ہے فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے تحریر امت کی خاصیت ہے فضیلتوں اور برکتوں والی چیز ہے اسی لیے اس کو نہ چھوڑیں بعض لوگ رات میں آئیں گے کھانا کھا کے سو جائیں گے کسی کو توفیق ہوتی ہے تو الحمدللہ فجر کے لیے اٹھ جاتے ہیں اور کوئی ایسے ہوتے ہیں جو سات بجے بچوں کو اسکول پہنچانے کے لیے اٹھتے ہیں کئی ایک برسات سے محروم ہوئے اور سب سے اہم چیز یہ کہ اپنی اپنے روزے کو اہل کتاب کے روزے کے لیے کر بھی کئی ایک فوائد علماء نے ذکر کیے ہیں لیکن میں مختصر اپنی بات چند باتوں کو بیان کر کے ختم کرتا ہوں کہ اس حدیث کے اندر اس بات کا ثبوت ہوا کہ بعض کھانا ایسا بھی ہو سکتا ہے جس میں برکت ہو سکتی ہے جیسے کھجور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر جس میں کھجور ہوتا ہے اس کے گھر والے بھوکے نہیں ہو سکتے اور ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے لوگوں کے گھروں میں کھجور ہو سکتا ہے برکتوں والی چیز ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ اوقات بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس رات کے کھانے کے لیے دس روپیہ ہوتا ہے پورا گھر چلانا ہے کل کے کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ رب العالمی کہیں نہ کہیں سے ان کو یا تو پیسے کا یا پھر کھانے کا انتظام کروا دیتا ہے خود دوسرے شخص کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ کو آج کھانا یا پھر کچھ گفٹ کرنا چاہتا ہوں اور یہ وہ لوگ ہیں اور بھی دوسری باتیں اس میں ہو سکتی ہیں لیکن یہ وہ لوگ بھی ہیں جن کے گھروں میں میں نے کھجور بھی دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ وہ گھر جس میں خصوص ہو اس گھر والے بھوکے نہیں رہ سکتے ہیں حقیقت ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اس حدیث میں ہے کہ کھانے کے اندر برکت میرے بھائی ہو برکت کی دو قسمیں ایک برکت ہوتی ہے جو ذات اور جسم کی ہوتی ہے اور ایک برکت ہوتی ہے جو مانوی ہوتی ہے ذات اور جسم کی برکت کیا کہ کسی کی ذات سے حاصل کیا جائے آپ اس میں ذرا ہاتھ ڈال دیجیے آپ ذرا اس کھانے کو پہلے کھا لیجیے آپ ذرا آپ ہم سے ہاتھ ملا لیجیے میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیے کھلا کھلا یہ برکت صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور اسی میں سے ماضر آج کل تحریک کا معاملہ ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ میٹھا چبا کر بچوں کے منہ میں ڈالا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برکت کے لیے کیا کرتے ہیں یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا کیوں کیا دلیل ہے دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا کہ تحریک کر کے کسی بچے کو کھلایا اگر یہ برکت کا کام کسی بھی شخص سے یہ دیکھ آج کل ہمارے یہاں ہر وہ شخص جو داری اور ٹوپی قید کر لے وہ نیک ہے کسی بھی شخص سے اگر برکت حاصل کی جا سکتی تھی صاب اکرام سے بڑا کوئی ولی نہیں گزرا اور اس میں بھی اب بکر عمر جیسی شخصیت انبیاء کی جماعت کے بعد ان سے بڑے ولی کوئی نہیں گزرے کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس آئے کہا میرا بچہ پیدا ہوا ذرا تحریک کر دیں ہم اس کو کھلائیں گے یا کبھی یہ ثابت نہیں ہے کہ کوئی شخص آیا اور حضرت ابکر عمر کے پاس آ کر ان کی ذات سے برکت حاصل کرنا شروع کبھی یہ نہیں اس لیے کسی کی ذات سے برکت اب حاصل نہیں کی جا سکتی یہ خاص تھا صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے یقیناً وہ شخص گمراہی پہ جا رہا ہے کیوں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کو کسی اور شخص کے ساتھ خاص ہاں مانوی برکت مثال کے طور پہ کسی کا وجود موجود ہونا خیر و برکت کا سبب ہو سکتا ہے جیسے بڑے علماء آتے ہیں ہمارے شہر میں ان کے آنے سے بہت ساری برکتیں آتی ہیں اور سب سے اہم چیز علم کی برکت آتی ہے اور ہماری دیکھیے کہ الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دو تین سالوں میں شہری جمعیت نے بہت بڑا کام کیا ہے بڑے بڑے علماء کو بلاتے ہیں بہت خوشی کی بات ہے بہت عظیم بات ہے نعمت ہے اور یہ برکتوں والی بات ہے اس کے باوجود ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان علماء کے وجود سے باخبر ہوتے ہوئے بھی ان کی مجالس سے دوری اختیار کرتے ہیں یہ یقیناً دل میں کہیں نہ کہیں کجی کا سبب کیوں کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اثر کو نقل کیا ہے ابن ابی خیسمر ہے کتاب العلم کہا کہ یا تو عالم بنو یا متعلم بنو طالب علم بنو یا علم کو سننے والے بنو اور چوتھے مت بنو نہیں تو حیران ہو جاؤ آج ہم دیکھ لیں بڑے بڑے علماء آتے ہیں اور کس قدر علم سے علماء سے دوری میرے بھائیوں ایسی برکت علماء کی روز کی برکت جس کے ذریعے گمراہی ہمارے مسائل کی پریشانیوں کا جو معاملہ ہے وہ سب دور ہوتا ہے اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جماعت میں کتنا انتشار ہوتا ہے علماء کے آنے کی وجہ سے جماعت ایک ساتھ ہو جاتی ہے یہ بھی برکت ہے یہ سب برکتیں ہو سکتی لیکن کسی کی ذات سے برکت حاصل کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے سحری کرنا کیا واجب ہے کیونکہ حدیث کے اندر جو لفظ تصحرو امر کا لفظ ہے یعنی آڈر اور عربی میں جب امر کا لفظ آتا ہے تو وہ واجب ہونے کو بتلاتا ہے تو کیا سحری کرنا واجب ہے سحری کرنا واجب نہیں ہے کیوں کیا دلیل ہے دلیل اجماع امت ہے اجماع کو نقل کیا ہے ابن المنز رحمہ اللہ اور کسی بات پر اجماع ہونا علماء کا فکار کا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اجماع والا مسئلہ وہ صحیح ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی اجماع نہیں کر سکتی تو امت کا اجماع ہے کہ شہری کرنا مستحب ہے واجب نہیں ہے لیکن برکتوں والا کام تو آج کے اس درس میں میرے بھائیوں بہت ساری باتیں آئیں جن میں خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص فرض روزہ رکھ رہا ہے تو فجر سے پہلے نیت کرنی ضروری ہے اگر مستحد یا سنت روزہ رکھ رہا ہے تو فجر کے بعد بھی نیت کر سکتا ہے اگر اس نے نفل روزہ توڑ دیا ہے تو اس روزے کی قضا واجب نہیں ہے لیکن اگر کوئی رکھتا ہے تو بہتر ہے اسی طرح سورج غروب ہونے کے بعد افطار جلدی کرنا یہ بھلائی کا کام ہے اور دین کے غلبہ کا ایک سبب ہے یہود و نصارہ کی مخالفت کا ذریعہ اور سحری کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے برکت کا سبب ہے اور اس امت کی خاصیت ہے اہل کتاب سے مخالفت کا ذریعہ ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے بیٹھنے کو سننے کو قبول آمین آمر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ